لہو کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم لہو کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم ایک ایک ذرے پہ اس کے رقم ہے یہ شاہ ہماری یہ دھرتی انبیاء کی ہے یہی پہچان ہماری ایک ایک ذرے پہ اس کے رقم ہے یہ شاہی یہ دھرتی انبیاء کی ہے یہی پہچان ہماری اب اس کی خاک پر ہے یہ جا ہماری زمین و آسماں کو اب بتا دیں گے قسم سے ہم لہو کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم لہو کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم وہ سی ہو یا یمن کے یا اب رہا ہو وہ کل کی وحشتیں ہو یا جنو یہ آج کا ہو وہ سی ہو یمن کے یا سیلے اب رہا ہو وہ کل کی وحشتیں ہو یا جنو یہ آج کا ہو میرے رب کے لشکر کا تو بس ایک فیصلہ ہو مٹانے جو بھی آئے تھے مٹا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم کبھی میلی نظر سے تم اسے اب دیکھنا مت یہ ملت ٹوٹ پا آئے گی کبھی تم سوچنا کبھی میلی نظر سے تم اسے اب دیکھنا ماں یہ ملت ٹوٹ پائے گی کبھی تم سوچنا گر آ تو پھر ہمیں تم روک مت تمہارے سر سنا پر پھر سجا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم لہو کا قطرہ قطرہ اب بہا دیں گے قسم سے ہم حرم پہ جان اپنی اب لٹا دیں گے قسم سے ہم